امام مالک رحمہ اللہ نے یہ حدیث روایت کی مگر ستونوں کا ذکر نہیں کیا کہا پھر آپ نے نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قبلے کی دیوار کے درمیان تین ہاتھ کا فاصلہ تھا سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار چوبیس